مولایا سوالی على حبيبك خير الخلق كلهم خلقی کولایا سوالی وسلیم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے پر چمی اسلام لہرایا سلام اس پر کہ جس نے پر چمی اسلام لہرایا سلام اس پر خدا کا دین جس نے جگ میں پھیلایا سلام اس پر خدا کا دین جس نے جگ میں پھیلایا سلام اس پر کے بھائی چار گی ہوئی جی سے سلام اس پر کے امن عالمی دائم ہوئی جی سے سلام اس پر کے امن عالمی دائم ہوئی جی سے سلام اس پر جو امی لقب تھا جان مکتب تھا سلام اس پر کے بھوکوں کو کھلانا جیس کا مشرب تھا سلام اس پر کسی سو تمام جو نہیں آیا سلام اس پر کسی رسو سو تمام جو نہیں آیا سلام اس پر جو دھم کی خاطر میں نہیں لایا سلام اس پر جو دھم کی خاطر میں نہیں لایا سلام اس پر تن تنہا جو طوفان کے مقابل تھا سلام اس پر کے موجے تند میں جو رش کے ساحل تھا سلام اس پر کے موجے تند میں جو رش کے ساحل تھا مولا یا صلی وسلم دائی ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق الخلقی کلیم مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلیم سلام اس پر بتوں کو جس نے کعبے سے نکالا تھا سلام اس پر کہ جس کے پاس وحدت کا اجالا تھا سلام اس پر جو ختم المبیا تھا رش کے آدم تھا سلام اس پر جو باہمت سپا سالار اعظم تھا سلام اس پر کہ وقف جوہد جس نے زندگانی کی سلام اس پر کے وقف جوہد جس نے زندگانی کی سلام اس ذات پر جس نے دلوں پر حکمرانی کی سلام اس ذات پر جس نے دلوں پر حکمرانی کی سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کی میزبانی کی سلام اس پر کہ جس نے قاتلوں پر مہربانی کی سلام اس پر کہ جس نے قاتلوں پر مہربانی کی سلام اس پر کہ جس کے خلق کی قرآن گواہی دے سلام اس پر کہ چرواہ کو جو آداب شاہی دے سلام اس پر جسے بے چین رکھتی فکر امت کی سلام اس پر کہ جس کے پاس تھی کنجی شفاعت کی سلام اس پر کہ جس کے پاس تھی کنجی شفاعت کی مولایا صلی وسلم دن علی حبیبی کا خیر الخلق کلی مولایا صلی وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کے کو سو دور تھا جو عیش و عشرت سے سلام اس پر کے کو سو دور تھا جو عیش و عشرت سے دم رخصت علالت میں عبادت کی جماعت سے دم رخصت علالت میں عبادت کی جماعت سے ثنا اس ذات کی جو باعث سے تخلیق عالم ہے سلام اس پر جو اکرم ہے مکرم ہے معظم ہے سلام اس پر جو اکرم ہے مکرم ہے معظم ہے درود اس پر کہ جس کو عرش پر رب نے بلایا تھا اس پر جس کو عرش پر نے بلایا تھا سلام اس پر جسے اللہ نے جلوہ دکھایا تھا سلام اس پر جسے اللہ نے جلوہ دکھایا تھا درو قدس پر جسے صدیق سا ساتھی میسر تھا درود جسے صدیق سا ساتھی میسر تھا سلام اس پر عمر فاروق جیسوں کا جو بر تھا سلام اس پر عمر فاروق جیسوں کا جو بر تھا درود اس پر عثمان و علی جیسے سلام اس پر کتنے تھے میں خدا ساتھی سبھی جس کے سلام اس پر تھے نج میں خدا ساتھی سبھی جس کے مولایا سالی وسلم دائما آبادن على حبيبك خير الخلق كلهم کلمی مولایا وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر جو منصف تھا سلام اس پر جو عادل تھا سلام اس پر جو منصف تھا سلام اس پر جو عادل تھا سلام اس پر جو قابل تھا سلام اس پر جو کامل تھا سلام اس پر جو قابل تھا سلام اس پر جو کامل تھا سلام اس پر کے دندانے مبارک جیس کے ٹوٹے تھے سلام اس پر کے دندانے مبارک جیس کے ٹوٹے تھے عہد میں خو کے فوارے جبی سے جیس کے پھوٹے تھے عہد میں خون کے فوارے جبی سے جیس کے پھوٹے تھے سلام اس پر طلاق بیٹیوں کی جس نے سہ ڈالی سلام اس پر طلاق بیٹیوں کی جس نے سہ ڈالی مگر باتیں جو حق تھی نر گئے باطل میں کہہ ڈالی مگر باتیں جو حق تھی نر گئے باطل میں کہہ ڈالی سلام اس پر کے بد بختون جس پر سنگ برسائے سلام اس پر کے نے جس پر سنگ برسائے سلام اس پر جو لب پر نہ حرف بد دعا لائے سلام اس پر جو لب پر نہ حرف بد دعا لائے سلام اس پر جو شعب ابھی طالب میں تھا محسور سلام اس پر جو شعب ابھی طالب میں تھا محسور سلام اس پر دب نا کفر سے جس کو نہ تھا منظور سلام اس پر دب نا کفر سے جس کو نہ تھا منظور مولایا صلی وسلم دائی من على حب ربی بی کا خیر الخلق کلیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبی بی کا خیر الخلق کلیم سلام اس پر رہا جو عمر بھر بیزار مالو زر سلام اس پر لڑا جو پیٹ پر باندھے ہوئے پتھر سلام اس پر کہ جس نے کھیل کر خود جا پہ ہجرت کی سلام اس پر کہ جس نے کھیل کر خود جا پہ ہجرت کی سلام اس پر رقم کی جس نے ایک تاریخ جرت کی سلام اس پر رقم کی جس نے ایک تاریخ جرت کی سلام اس پر اثر جس نے کیا نافذ شریعت کو سلام اس پر کہ تنہا مات دے دی اکثریت کو سلام اس پر کہ تنہا مات دے دی اکثریت کو سلام اس پر کہ جو واقف مارے مودی کے شر سے سلام اس پر یہودی کو نکالا جس نے خیبر سے سلام اس پر جس نے توڑ ڈالے تھے ربابوں چنگ سلام اس پر کے جس نے تین سو تیرا سے جیتی جنگ سلام اس پر برائے آل میں انسان جو مشعل تھا سلام اس پر برائے عالمی انسان جو مشعل تھا مولایا وسلم وسلیم ابدا على حبيبك حبی الخلق کل مولایا فعلی وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر حیا شرم کی جس نے ادائیں دی سلام اس پر کہ جس نے ماں بہنوں کو ردائی دی سلام اس پر کہ جس نے ماں بہنوں کو ردائیں دی سلام اس پر کہ جس نے شر کو بدعت کو کچل ڈالا سلام اس پر کہ رس میں جاہلیت کو مسل ڈالا سلام اس پر کہ جس نے عصبیت کی خو مٹا ڈالی سلام اس پر کہ جس نے عصبیت کی خو مٹا ڈالی سلام اس پر کہ جس نے سود کی میت اٹھا ڈالی سلام اس پر کہ جس نے سود کی میت اٹھا ڈالی سلام اس پر جو آیا راگ باجے کے مٹانے کو سلام اس پر جو آیا جیل کی دیوار ڈھانے کو سلام اس پر اثر لاکھوں جو حقدار سلامی ہے سلام اس پر اثر لاکھوں جو حقدار سلامی ہے سلام اس پر اثر لاکھوں جو حقدار سلامی ہے سلام اس پر نجات دائمی جس کی غلامی ہے سلام اس پر نہ جاتے دائمی جس کی غلامی ہے سلام اس پر نہ جاتے دائمی جس کی غلامی ہے سلام اس پر نہ جاتے دائمی جس کی غلامی ہے